نحمده على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم رب اشرح لي لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة لساني قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير ہے رکو نمبر چودہ آیت نمبر دو سو بتیس سے دو سو پینتیس تک پارہ نمبر ٹو رکو number fourteen eight number two thirty two two two thirty five سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اعوذ من الشیطان الرجیم و عیزا اور جب تلق تم النساء طلاق دو تم عورتوں کو فبلغنا پھر پہنچے وہ اجل اپنی مدت کو یا اپنی عدت کو فلا پسنا تادلو ہننا تم روکو ان کو ان کے کہنا وہ نکاح کریں اسوا جہن اپنے شوہروں سے جب جبکہ ترا دو باہم راضی ہوں بئی طریقے سے ذالکہ یہ بات یو ازوبی ہی نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے من کانا اس کو جو ہو تم میں سے یو بلّہ ایمان رکھتا اللہ پر یوم آخر اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ بات اس کا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے اطہر اور زیادہ صاف ستھری واللہ اور اللہ یا لمو جانتا ہے وانتم تم اور تم لا نہیں تالمون تم جانتے ویدا تو اور مائیں دینا دودھ پلائے اولاد ہننا اپنی اولاد کو حولینی دو سال کاملین پورے لیمن البتہ جو ارادہ ارادہ کرے اسی طرح سلیش ڈال کے آپ ایک اور بھی طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں واسطے اس کے جو ارادہ ارادہ کرے یو کہ وہ پورا کرے ارادہ دودھ پلانے کی مدت کو الل مولودی اور اوپر بچہ ہے جس کا لہو رزق ہننا اس کے لیے ہے کھانا ہننا کے نیچے ماں کا لفظ لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مونس کی ضمیر ہے وہ کس اور لباس ان عورتوں کا بالمعروف بھلے طریقے سے لا تکلف نہ تکلیف دی جائے نفسن کسی نفس کو اللہ مگر وسعہ اس کی وسط کے مطابق لا تدارو نہ نقصان دیا جائے والدتن ماں کو ولدیہ اس کے بچے کی وجہ سے ولا اور نہ مولود اللہ بچہ ہے جس کا بی ولدی ہی اس کے بچے کی وجہ سے وَعَلَلْ وَارِثِ اور اوپر وارث کے ہے مثل ذالکہ اسی طرح ان ارادہ پھر اگر وہ ارادہ کرے فسالن دودھ چھڑانے کا انترا دم منہما باہمی رضامندی سے دونوں کی تشاور باہمی مشورے سے فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر ان عرت تم اور اگر تم ارادہ کرو انجے پلاؤ یا پلواؤ کہ تم دودھ پلواؤ اولاد اپنی اولاد کو فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گنا علیکم تم پر سلم تم جب کہ ادا کرو تم ما آتی تم جو دین دینا طے کیا تم نے جو دینا طے کیا تم نے بل بھلے طریقے سے وتق اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے والمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بیما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ اور جو لوگ یتوفونا فوت کیے جاتے ہیں مین کم تم میں سے وہ یا درونا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اصواجن بیویاں یا تربسنا وہ روکے رکھیں بین فسین اپنے نفسوں کو ارب عطا چار اشہرن مہینے و اشرا اور دس بریکٹ میں لکھیے دن فضا پھر جب بلغنا وہ پہنچے اجل اپنی مدت کو فلا جناح تو نہیں کوئی گنا علیکم تم پر فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسی ہننا اپنے نفسوں میں یا اپنے بارے میں بالمعروف بھلے طریقے سے واللہ اور اللہ بیما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے ولا جناح اور نہیں کوئی گنا علیکم تم پر فی ماں اس میں جو اور تم ہی اشارہ کیا تم نے ساتھ اس کے جو من خطبت النساء نکاح کے پیغام کا عورتوں سے او اکنن تم یا چھپائے رکھو تم فی انفسکم اپنے نفسوں میں اللہ ہو جانتا ہے اللہ انکم بے شک تم ستس گرو نہ ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے یا ان کا ولیکن اور لیکن لا توائدوہن نہ تم وعدہ کرنا ان سے سرن چھپ چھپ اللہ مگر ان لو کہ تم کہو بات معروفہ بھلی ولا تعظیم اور نہ تم پختہ عزم کرو ان نکاح نکاح کا حتہ یہاں تک کہ یب بلغل کتاب پہنچ جائے کتاب یا عدت اجلہ اپنے وقت مقرر کو لمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یا لمو جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں فحضرو بس مختات رہو والمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ गफूर بخشنے والا بردبار ہے بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ